بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفہ اما بعد آج ہماری سورہ الشمس کی تجوید اور قرأۃ کے حوالے سے گفتگو ہے اور لیکچر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها اس میں ہا اور ہا اکٹھے آ رہے ہیں ان کو مختلف کر کے پڑھیں وضحاها والقمر لام پر قلقلہ نہیں کرنا والقمر اذا تلاها اس کو بھی سینے سے پڑھنا ہے ہا کو والنہاری اذا جل جلاها نہیں پڑھنا اور ہا کو صحیح پڑھنا ہے واللیل اذا یغشاها اس کو غین کو جو ہے آپ نے قلقلے کے ساتھ نہیں پڑھنا والسماء وما بناها میم کے بعد مد ہے اس کو پڑھیں اور ہا کو اس میں پریکٹس کریں بار بار وما طحاها یہاں پر بھی ہا اور ہا اکٹھے ہیں ونفس وما سواها اکثر لوگ جب واؤ پڑھتے ہیں تو واؤ پڑھتے ہیں یعنی اس میں تھوڑی سی آواز آ جاتی ہے پھونکی یہ نہیں ہونا چاہیے واؤ میں ہونٹوں کو گول کریں ونفس وما سواها فألهمها فجورها و تاق و یہاں پر بھی ہا بار بار آ رہا ہے اس کی پریکٹس ہوگی قوف پر قلقلہ کریں قد اف لک یہاں پر بھی ہا اور قلقلہ جو قد پر ہے اسے صحیح کرنا ہے و قد خوب و قد خوب مس نون پر صحیح اخوا کریں گے کربت کربت تا پر قلقلہ نہیں کرنا بہت سارے ہم نے قرآن دیکھے ہیں کذبت سمود اس طرح پڑھتے ہیں کذبت سمود سمود سیٹی کی آواز نہ آئے بطغواہا بطغواہا اذ انبعث اشقاہا اذ انبعث غنہ ہوگا یہاں پر ادغام کا فقال لہم رسول اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے نا اللہ نا اللہ تا کو موٹا نہیں پڑھنا وسقیاها فب فعقروها فدمدم دم میم پر قلقلہ نہیں ہوگا علیہم ربهم یہ با سے پہلے میم پر جزم آ گیا تو یہاں پر اخفا میم ساکن ہوگا یعنی آواز ناک میں جائے گی ربهم بذنبهم یہاں پر آگے ادغام بالغنہ ہے فسواها ولا يخاف عقباها ولا يخاف خا کو صحیح پڑھنا ہے عقباها اب ہم اس کی قرات کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها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 فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ